الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین فاتقوا اللہ واتیون قالوا انؤمن لک واتبعک الارزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا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 علیہ السلام کہ تم اللہ سے ڈرو میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار ہوں اللہ سے ڈرو میری بات مانو میں تم سے پیسے نہیں مانگتا میری اجرت تو رب العالمین عطا کرے گا تم اللہ سے ڈرو میری بات مانو لوگ کہنے لگے انوکمین ہم آپ کی بات مانیں آپ پر ایمان لائیں حالانکہ آپ کے ماننے والے تو غریب لوگ ہیں <clears throat> علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانتا جو میرے اوپر ایمان لائے ان کا نظریہ عقیدہ کیسا ہے بس انہوں نے ایمان لایا ہے اور ان کا لین دین رب العالمین کے ذمہ ہے اگر تم جان لو تو انا بطار دل مکمن جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا وہ غریب لوگ ہیں لیکن میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا میں ایک واضح ڈرانے والا پیغمبر ہوں لوگ کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے اے نوح اس تبلیغ سے ان باتوں سے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے تو میری تکزیب کر دی حد کر دی ہے تکزیب کرنے میں میرا اتنا عرصہ تبلیغ کا گزرا ہے اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے مجھے اور میرے ماننے والوں کو نجات دے دیں چنانچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے نو علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو ایک بھری ہوئی کشتی کے ذریعے سے نجات دے دی اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور بڑا مہربان ہے اسی طرح کی بات ہے قوم عاد کی قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا ان کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا اور انہوں نے قوم کو کہا اللہ تتکون کیوں نہیں تم اللہ سے ڈرتے ہو میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار ہوں اللہ سے ڈرو میری بات مانو وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں میری اجرت تو اللہ پاک عطا کریں گے اتبنون نون بکل رین آیتن تابسون کیا تم ہر اونچی چیز اونچی جگہ جو دیکھتے ہو تو اس میں کھیلنے کے لیے کچھ بنا لیتے ہو اور تم بناتے ہو بڑے بڑے مضبوط گھر کیا تم نے ہمیشہ انہی میں رہنا ہے ویزا بتش تم بتش تم جب بارین جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو بڑے ظلم کے ساتھ پکڑتے ہو ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں یہ کچھ سب کچھ دعمتیں دی ہیں جو تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں انا نعمتیں بھی اور بیٹے بھی اور باغات بھی اور چشمے بھی بلا شبہ مجھے تم سے ڈر ہے کہ ایک بڑا دن کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے اتنی تبلیغ سننے کے بعد قوم عاد کہنے لگی کہ اے حود آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت نہ کریں ہم نہیں مانیں گے انہذا اللہ خلق الاولین آپ پہلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں جیسے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی کہانیاں کرتے ہیں اور ہمانہ <clears throat> بمعذبین معذبین ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا جو آپ عذاب سے ڈرا رہے ہیں بہرحال انہوں نے حیرت حود علیہ السلام کی تقسیم کی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرب کر دیا بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں اور بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور بڑا مہربان ہے کل کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو اپنے والد کو گھر میں سب کو واضح نصیحت کی توحید کا درس دیا لیکن لوگوں نے نہیں مانا پھر آخر میں بات ہوئی کہ جب کافر لوگ اور مجرم لوگ آخرت میں حساب کے سامنے جب ہار جائیں گے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرمایا کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم کہ وہ خود کہیں کہ مجرم جو عذاب کی زد میں آئے کہ آج تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے آج ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے جو ہمارا خیال کرے تو کل یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھی ہوں گے ایمان والے رشتہ دار ایک دوسرے کا فائدہ فائدہ دیں گے سفارش کا بھی فائدہ ہوگا دوسرا بھی فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں کافر ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا سورہ نجم میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے فرمایا سورہ تور میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين جنہوں نے ایمان لایا ان کی اولاد نے ایمان لایا ان میں سے جو اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ان کمزور اعمال والوں کو بھی ہم ان کے اہل و عیال کے ساتھ ملا دیں گے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے یعنی خاندان میں کوئی نیک زیادہ ہے وہ جنت میں چلا گیا دوسرے کچھ اعمال میں کم تھے ان کے امال اور سفارش کی برکت سے ان کے جو رشتہ دار کمزور امال والے ہوں گے ان کے ساتھ جنت میں دے دیں گے ان کو بھی جگہ الحق نہ دیں ضرورت ہم ان کی ضرورت ان کے ساتھ ملا دیں گے آگے وما وہ جو نیک لوگ ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اعمال یا یا انعام میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے بس اللہ کے فضل سے یہ بات بات جہاں بھی بیان ہوئی اور یہی تیرہویں پارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ ہم نیک لوگوں کا خیال کریں گے فرمایا جنات آدنی ید خلو نہ سورات ضروریات ہیں جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے جو ایمان والے ان کے رشتہ دار آبا میں سے یا بیوی میں سے بیٹوں میں سے اولاد میں سے جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے دیکھو جنت جو ہے سکون کا نام ہے تو ایک شخص جو ہے ایمان والا وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی اہل و عیال میں سے جو ایمان والا تو ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے کمزور ہے اور اسے جنت اللہ نہ دے تو وہ ایمان والا جنت میں کیسے سکون میں ہوگا کہ اس کا بچہ جو ہے جہنم میں جل رہا ہے لیکن اس میں شرط ہے کہ ایمان صحیح ہو اللہ یہ کہ وہ بندہ ایمان والا ہی نہ ہو اب جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سبق میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تو یہاں ایمان والے کے فرمایا کہ جو دوست ہوں گے ایمان والے کو فائدہ ہوگا سفارش بھی ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے قرآن سفارش کرے گا تلکرسی سفارش کرے گی کیا بات ہے <coughs> وہ سورہ ملک سفارش کرے گی یہ چیزیں امانت سفارش کرے گی رحمی سفارش کرے گی حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرتا ہے ان کی برکت سے میدان حشر میں شہیدوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا وہ اللہ الزی اللہ عالم الغیب و شادہ ہر روز شہیدوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا تو یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی تو فرمایا جن کو فائدہ نہیں ہوگا وہ کافر ہیں کہ ایمان نہیں لایا تو اس چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی آج کے سبق میں حضرت نو علیہ السلام کی بات بیان ہوئی اور پھر حضرت حود علیہ السلام کی قوم کی بات حضرت نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ نو علیہ السلام تشریح پیغمبر ہیں اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا شرک کہیں آگے بستی گاؤں وغیرہ میں تھا عالمی طور پر شرک نہیں تھا لوگ اکثر توحید پر قائم تھے نور علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا یہ تشریح پیغمبر ہیں لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن لوگ بعض نہیں آئے یعنی ساڑھے نو سو سال ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے ویسے عمر زیادہ ہے تو ستر اسی کے لگ بھگ لوگ ان کی بات کو ماننے والے بنے پھر بہت ستایا انہوں نے اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی جس کا تیرویں پارے میں ذکر ہو چکا ہے اللہ نے حکم دیا اس کشتی میں بیٹھ جائیں اپنے ایمان والوں کو بھی ساتھ بٹھا دیں چرند پرند کو بھی ساتھ رکھ لیں جانوروں کو بھی رکھ لیں غلہ وغیرہ بھی رکھ لیں تین منزلہ کشتی تھی بڑی لمبی چوڑی تھی بہرحال پھر عذاب آ گیا طوفان کا اور سیلاب کا بارشیں برسیں اور وہ سارا کچھ ختم ہو گیا جو نور علیہ السلام کے ساتھ آباد ہوئے یعنی بیٹھ گئے کشتی میں ایمان والے وہ صرف بچ گئے لیکن جب یہ جودی پہاڑ پر بعض نے لکھا ہے کہ یہ اردن کا آج کل حصے میں وہ پہاڑ آتا ہے میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں تو کشتی رک گئی یہ لوگ آباد ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ جو اسی آدمی تھے وہ بھی فوت ہو گئے نور السلام بھی فوت ہو گئے چار بیٹے ان کے جو حام یافظ یاسف اور کنان کے نام تو پہلے ہلاک ہو گیا تھا اس نے نو علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے ارکب مانا ولا تکم الکافرین ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اس نے کہا تھا نہیں یاسمنی من الماء میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر تو پانی نہیں پہنچ سکتا وہ مادی دنیا جو کفر ہوتا ہے نا وہ مادی دنیا میں سفر کرتا ہے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتا کہ پہاڑوں میں پانی نہیں چڑھ سکتا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تین بیٹے پھر یافظ حام اور یافظ یاسف یہ آ گئے تھے انہی سے پھر یہ سلسلہ نصب انسانیت کا دوبارہ پھیلا اس وجہ سے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ سلسلہ انسانیت کا ان سے پھیلا فرمایا نو علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو نو علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے پیغمبروں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے وہ سارے کو اصول ایک ہی ہیں نو علیہ السلام جو ان کے قومی بھائی تھے ان کو سمجھایا اللہ سے ڈرو میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں ہوں میری بات مانو میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا ہوں بات تو سنو لیکن بات ہی نہیں سنتے ہیں بہرحال کیا کہنے لگے جب مسلسل علیہ السلام سمجھاتے ہیں انؤمن لک واتبعک الارذلون انؤمن لک واتبعک الارذلون ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے ماننے والے تو گھٹیا لوگ ہیں غریب لوگ ہیں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے آپ ہٹائیں پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے اور ایمان لائیں گے یہی بات مشرقین مکہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کالمائی ما یعملون وہ نہیں مجھے معلوم غریب ہیں امیر ہیں جو ایمان لائے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے یہ تو یقینی طور پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کو میں دور کر دوں تمہارے ایمان کے توہم کی وجہ سے کہ پھر تم ایمان لے آؤ گے ان کو جب میں دور کر دوں گا جو یقینی ایمان والے ہیں ان کو دور کر دوں ایک شک والے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے معلوم نہیں اس کے بعد تم کوئی اور ہی حجت پر دو گے کہ فلانا کام بھی ہونا چاہیے تب ایمان لائیں گے لوگوں نے اصل میں عزت کا معیار یہ سمجھا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو کوٹھی بڑی ہو دو چار چیلے چمچے بار کھڑے ہو نا جی وہ عزت والا ہوتا ہے عزت والا تو ہوتا ہے جو ایمان والا ہو نیک ہو پریزگار ہو ان آکر مکم اللہ کام والوں کو معلوم ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میں اپنے ایمان والوں کو دور نہیں کروں گا تم لے آؤ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ آگے سے کہنے لگے اگر آپ تبلیغ سے باز نہیں آتے ہم آپ کو سنسار کر دیں گے مار دیں گے ختم کر دیں گے استضاء کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی یہ بد دعا جو ہے نا جی یہ بد دعا جب ہوئی مفسرین لکھتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد عذاب کی شکل بن کے آئی یعنی اللہ اتنا مہربان اور رحیم ہے کہ ایک پیغمبر وقت نے بد دعا کی تو چالیس سال کے بعد اس کی قبولیت کے اثار سامنے آئے تاکہ اس دوران بھی اگر یہ لوگ ہمارے راست پر آ جائیں توبہ کر لیں تو اللہ تو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا تو قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہ کو کیا فائدہ پہنچے گا تمہیں مار کر عذاب دے کر تم اگر نیک بنو شکر گزار بنو توبہ کر لو اللہ راضی ہو جاتا ہے چالیس سال بعد نور علیہ السلام نے دعا بڑی دکھی کی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم ام دعائی اللہ فرارا میرے رب میں صبح شام ان کو بلاتا ہوں میرے بلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اور دور دین سے دور بھاگتے ہیں اب ان کو تباہ کر دے یعنی دعا کر دی چالیس سال کے بعد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ وہ کشتی بنائی گئی اور پھر اس میں بھی وہ استضاء کرنے لگے پھر کشتی میں وہ گند کر جاتے تھے محسرین نے لکھا پھر ان کو خارش کی بیماری لگ گئی پھر ایسا ہوا کہ وہ ٹھیک نہ ہو خارش ایک دن جو گند کرنے کشتی میں آیا ادھر گر گیا تو وہ ٹھیک ٹھیک ہو گیا اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ میں تو کشتی میں گر گیا تھا اپنے ہی گند کے اوپر تو ٹھیک ہو گیا ہوں وہ خود ہی صفائی اللہ کا نظام ہے خود ہی صفائی شروع کر دی وہ خارش کی بیماری سے یوں وہ ٹھیک ہوئی ہے لیکن مذاق بنائی اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو کشتی میں حکم دیا بیٹھ جائیں اپنے ایمان والوں کو ساتھ بٹھائیں وہ بیٹھ گئے کشتی چلنے لگ گئی پانی پانی ہو گیا اور یہ لوگ بچ گئے اور دوسرے لوگ سارے گھر ہو گئے کچھ عرصے بعد جو نو علیہ السلام کے ان چار بچ تین بچوں سے سلسلہ نصب چلا ٹھیک رہے لیکن ایک عرصے کے بعد یہ بھی پھر پھر گمراہ ہو گئے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا یہ قوم عاد مشہور ہے رمضات العماد اللہ ان کا بڑے سردار کا نام عاد تھا جیسے وہ سردار کے نام سے علاقہ بن جاتا ہے قوم مشہور ہو جاتی ہے انہوں نے بھی وہی سمجھایا اور یہ قوم جو ہے تھوڑے گھر مضبوط بناتی تھی علیہ السلام کے گھر یا فلاں ان کے کم تھے اس لیے سیلاب سے گر گئے وغیرہ تو مزید ان کی غلطی کیا تھی حضرت علیہ السلام نے بتایا اتبنون بکل رین آیتن تابسو اس پر ہم نے بھی غور و فکر کرنی ہے اتبنون بکل رین آیتن تابسو کیا تم ہر اونچی یا خوبصورت جگہ جو دیکھتے ہو اس میں کھیل تماشے کے سیر گاہیں بنا دیتے ہو کیا ہمیشہ اس میں ہی رہنا ہے آج ہم نے بھی یہی تماشا دوستوں بنایا ہوا ہے اور دبئی اسلامی لوگ ہیں کیا تماشا بنایا ہوا کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ سارے یہاں بھی کوئی چیز ذرا سی اچھی لگے اس کو جناب کھیل کا پوائنٹ اور اللہ کی قدرت کے نشانات سے عبرت حاصل کرنے کے پوائنٹ ہیں یہ سارے ان چیزوں کو آزمانا ہے استعمال کرنا ہے اللہ کا شکر ہے آگے دیکھیں وہ تب مسانیہ اللہ تم بڑی بڑی عمارتیں مضبوط بناتے ہو کیا اس خیال میں رہتے ہو کہ ہمیشہ تم نے اس میں رہنا ہے یعنی اتنی بڑی مضبوطیں آپ کو پتہ ہے مجھے یورپ اور امریکہ کا تماشا نہیں پتا کہ وہ آپس میں کیسے لڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں عمارتیں بنا کے سعودی اور دبئی والے تو آپس میں بڑا تماشا بناتے ہیں وہ کہتا ہے سو منزلہ عمارت بناؤں گا وہ کہتا ہے میں ایک سو بیس بناؤں گا اور ان کو جب پتہ چلتا ہے وہ ایک سو بیس بناتا یہ کہتا ہے میں ایک سو تیس بناؤں گا وہ کہتا ہے ہم ڈیڑھ سو بنائیں گے یہ مسلمان شیوخ کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اس اسلامی پرچم ہونا چاہیے تھا کہ جس جن کی قیادت سے دنیا مسلمانوں کا کوئی مداوع بنتے ان کے بارڈر پر شام پس رہا ہے ظلم و ستم میں اور طرح طرح ان کو یہ نہیں پتا بس انہوں نے عمارتیں بڑی بنانی دبئی نے بڑی بڑی بنائی بنائی ہم نے اس سے فرمایا تب اتنے مضبوط گھر اور اونچے بناتے ہو کہ تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے بہت نہیں ہونا اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو بتش تم جب بار تو بہت ظالمانہ انداز میں پکڑتے ہو یعنی بھی کسی مجرم کو بھی پکڑا جائے تو جتنا اس کا جرم ہے اتنی اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کو بالکل ہی تباہ و برباد اور ظلم کی حد کر دی جائے حدیث میں آتا ہے نا جس نے تمہارے اوپر جتنی ذاتی کی اتنی کرو گے تو برابر ہے اور اگر اس سے فالتو کر لی تو پھر ظالم تم ہوگا وہ مظلوم ہو جائے گا اللہ سے ڈرو میری بات مانو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے دی اولاد کی صورت میں باغات کی صورت میں چشموں کی صورت میں اور نعمتیں ہیں اور ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں بڑے عذاب کے دن سے پکڑ نہ لے قوم آگے سے کہنے لگی علینا آواز تو ہم حود آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہم نے باز نہیں آنا ہے جو ہم کر رہے ہیں اسی طریقے سے رہیں گے یہ بہت بڑی دلیری ہے یہ بغاوت ہے اور حد دن ہے فرمایا کہ ہمارا کہنے لگے ہم پر عذاب بھی نہیں آئے گا اور آپ ایسے پرانے کسے سناتے ہیں اللہ پاک نے ان کو پکڑا عذاب آیا اور وہ ایک جھٹکے بھی لگا اور سب کچھ ختم ہو گیا فرمایا فَأَحْلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں کیوں ان پر عذاب آیا پیغمبر کی بات کی استضاء کی اکثر لوگ پھر بھی ماننے والے نہیں قرآن یہی کہتا ہے اور بلا شبہ آپ کا رب وہ غالب اور بڑا مہربان ہے اللہ سمجھ نصیب